سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاہ زندگی میری پابند سنت رہے بس میرے دل میں تیری محبت رہے دل میں ٹی مہا رہے جندگی میری پا بندے سنکرے زندگی می پا بندے سنکلے بس میرے دل میں تے محبت رائے بس میرے دل میں تیری محبت رائے زندگی پابند سنت رائے تا مقرائے کا ساری دنیا سے مجھ کو نفرت رہے ساری دنیا سے مجھ کو نفرت رہے بس تیرے نام کی دل میں لازت رہے محبت تیرے نام کی دل میں رہے ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے بس تیرے نام کی دل میں دادت رہے بس میرے دل میں تیرے میرے دل میں تیرا کل دیول پتلے میرے دل میں تیرا کل دیول پتر میری دنیا دیا پتہ پتر ہے ہے میرے دل میں تیرا دل تیول بت ہے میری کا نام اللہ ہے شان ہوتی ہے کہ گناہ تو کرتے ہی نہیں اور اگر بتقاضۂ بشریت ہو جائے تو بہت روتے ہیں بہت گڑ گڑاتے ہیں حتیٰ کہ اتنا روتے ہیں کہ کہ حتیٰ عرش اعظم ہلنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو رحم آ جاتا ہے پاپ فرما دیتے ہیں درجات بھی بلند فرماتے ہیں محبوب بھی بنا لیتے ہیں لیکن عاشقوں کی خاص شان یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال اور عبادت پر بھی ان کو ندامت رہتی ہے کہ اللہ جیسا حق تھا ہم ہم ویسا حق ادا نہیں کر سکتے کر سکے آپ کا اس پر وہ نادم رہتے ہیں نماز پڑھی تو کیسی پڑھی ذکر کیا تو کیسے کیا سب کا خیرات کیا تو ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں غیر اخلاص نہ شامل ہو جائے ریا نہ شامل ہو جائے اور معاملات کی کہیں تک شامل نہ ہو جائے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں عاشقوں کی خاص شان ہوتی ہے کیا ہاں، مثبتہ پر بھی نادم ہیں استغفار و توبہ کرتے رہتے عاشقوں میں میرا نام لکھ جائے گا اپنے آمال کرنا دامت رہے میرے دل میں تیری محبت رہے سنت رہے تیری مرضی پہ ہر آرزو خدا تیری مرضی پہ ہر آرزو خدا اور دل میں بھی اس کی ماہ رکھ رہے دل بھی اس کی حسرت رہے تیری مرضی پہ ہر آر ہو فدا اور دل میں بھی اس کی نا حسرت رہے اور دل کی رہے میر پت دل میں درد محبت رہے میر بت دل میں درد محبت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے میری دنیا دت سارا متر میر بس دل میں ڈر گئے مہار بتر میر بس دل میں ڈر گے مہار پترے میری دنیا پتہ مترے بس میرے دل میں تیری زندگی میری پا تمے سنت روز شب قلب اختر کی ہے یہ دعا روز شب قلب اختر کی ہے یہ دعا میرے مولا میری استقامت استقامت کا جب پتہ چلتا ہے جب کوئی خوش کامت سامنے جب کوئی خوش کامت سامنے آئے اس وقت اللہ کا حکم سامنے رہے اس وقت اللہ کا حکم مد نظر رہے اور کسی خوش کامت سے متاثر نہ تب پتہ چلے گا کہ استقامت ورنہ مسجد میں تو ہزاروں لوگ تدبیلے کیے بیٹھے ہیں کوئی پڑھ رہا ہے کہ کچھ کر رہا ہے باہر دیکھو کہ اندر مسجد کے باخدہ ہیں اور منہ جھکائے مراقبے میں بیٹھا ہے لیکن باہر نکل کے مارکیٹوں میں ایئرپورٹوں میں اور ریلوے اسٹیشن پہ ہسپتال میں جہاں بھی باہر جاتا ہے وہاں دیکھو کہ یہ واقعہ رہتا ہے وہاں جا کے اس کا کیا حال ہے استقامت کا جب پتہ چلتا ہے جب کوئی خوش کامت سامنے ہے اور خوش کامت پہ اس کا شعر بھی ہے کہ اس کی قامت ہے یا قیامت ہے اس کو دیکھے گا جس کی شامت ہے حضرت فرماتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ملاؤں کے اندر عشق نہیں ہے حالانکہ ان میں تو اور زیادہ عشق ہوتا ہے کیونکہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اور جس جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ لطیف المزاج ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی حلال نعمت پر جو ہے خوب اس کو صحیح جگہ پر صرف کرتے ہیں اور جو جو ادھر ادھر جانوروں کی طرح نظر مارتا رہتا ہے وہ بات کرتا نہیں ملا زیادہ رنگین مزاج ہوتا ہے لیکن وہ اپنی رنگینی کو حلال نعمتوں پہ خرچ کرتا ہے حرام ایک بھی نہیں کرتا کتنا بھی اس کے دل پہ زلزلہ آ جائے کہ اس حکیم کو دیکھ لے خوش کامت کو دیکھ لے لیکن مجال ہے جو نگاہ اٹھا کر دیکھ لے ہاں، اس سے وہ یہی جو حضرت نے فرمایا کہ دل میں بھی اس کی حسرت نہ رہے وہ حسرت بھی نہیں کرتے اس کو دیکھنے کی کہ کاش ہم دیکھ لیتے کہ کیسی حسین ہوگی ایسی ہوگی ویسی ہوگی وہ یہ بھی حسرت دل میں نہیں رہتی خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی اپنے مولا کی مرضی پر اپنی خوشیوں کو قربان کر کے وہ خوش رہتے شب قلب اختر کی ہے یہ دعا روز شب قلب اختر کی ہے یہ دعا میرے مولا میری قامت رہے بس میرے دل میں تیری محبت اصل میں ہم لوگوں کو ہر انسان کو ہے فطری طور پر جب سے دنیا میں آئے ہیں برسوں کو جاتے ہیں میری خیال ہوتا ہے کہ ابھی تو بہت جینا ہے آپ سمجھتا ہے حالانکہ دن رات ہم دیکھتے ہیں کہ کسی وقت بھی کسی کا بلاوا آ جاتا ہے جوان بھی چلا جا رہا ہے کوئی بوڑھا جا رہا ہے بچہ بھی جا رہا ہے دنیا سے ابھی اس قدر خطرناک مرض ہے نگاہ کی خرابی کا اگر نگاہ خراب ہوئی دل پہ تصویر اس کی جم گئی اس حالت میں موت آ گئی کیا ہوگا غیر دل میں لے کے اللہ اللہ کو لے جانے کے بجائے اللہ کی محبت کے بجائے غیر کی محبت میں غیر اللہ کی محبت میں حرام محبت میں مبتلا ہو گیا ایسے واقعات کی حضرت سے سنیں کہ توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں آخری وقت ہے لوگ سمجھا رہے ہیں کہ توبہ کر لیں وہ کہہ رہے یہ لفظ میرے منہ سے نہیں تا واؤ با ہا یہ توبہ کا جو لفظ ہے میرے منہ سے نہیں باقی سب بات کر رہے ہیں لیکن یہ لفظ میرے منہ سے نہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کو جزائے عطا فرمائے کہ حضرت والا نے اس مضمون کو کس قدر عام فرمایا اور کس قدر یہ اہم چیز تھی کہ سمجھ لو کہ انسان یہ سمجھتا کہ ہم بہت کچھ سوچا لے کے جائیں گے آخرت میں اور اس کو پتہ بھی نہ ہوتا اور یہاں جو ہے عمر گھر آموں کا لینا کرتے کرتے اور اللہ رسول کی لانت لے کر دنیا سے جاتا اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے لوگوں نے ہزاروں نے لاکھوں لوگوں نے توبہ کر لی نگاہ کی حفاظت شروع کر دی انشاءاللہ شاء اللہ خاتمہ مقدر ہو جائے گا اللہ کا وعدہ ہے علاوہ ایمانی پانی کا اور جب دے دیتے ہیں ایک واپس نہیں لیتے اور دنیا تھوڑے دن کی ہے اس زندگی کو جس نے اللہ پر قربان کر دیا اپنے اللہ پر اپنے احساس کو فدا کر دیا اور دنیا کے نفع نقصان کو اس راستے میں خاطر میں نہ لائے جس نے اللہ پر زندگی کو فدا کیا اب تو تاریخ بھی گواہ ہے اس کی کہ کبھی نہ وہ بھوکا مرا نہ کبھی وہ اس کے کوئی یعنی کوئی ایسی مصیبت اور اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں سے حفاظت فرماتے ہیں پھر اس میں برکت عطا فرماتے ہیں اونچا عطا فرماتے ہیں پریشانیوں سے نکالتے ہیں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں کس قدر اللہ تعالیٰ کے انعامات تقوا پر ہیں اور تقوا کے اندر سب سے بڑی نگاہ کی حفاظت قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کا ہسکالا کہ تمہارے لیے سب سے پاک کرنے والی چیز ہے اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی اللہ تعالیٰ عمل کی توحیر نصیب فرمائی سو فیصد عمل کی توحیر نصیب فرمائی ہاں جتنے بھی نامحرم رشتے دار ہیں ان سے پردہ کرنا شرح پردہ کرنا اور باہر نکلیں تو خوب پردہ کر کے نکلے بے پردہ نکلنا کیسی بے حیائی کا کام ہے کہ خود بھی اللہ اور رسول کی لانت لینا اور دوسروں کو بھی جو ہے اس میں مبتلا کرنا یہ سب باتیں ہم کو حضرت والا نے سکھائی ہم کو کام پتا تھی اور بڑے بڑے علماء نے حضرت کے پاس آ کے اعتراف کیا کہ حضرت عمریں گزر گئی حدیث پڑھتے پڑھاتے لیکن اس طرف تو توجہ ہی نہیں گئی جب آپ کی مجلس میں آئے آپ کا بیان سنا آپ کی بات سنی تب ہمیں احساس ہوا کہ کس قدر خوفناک چیز ہے کہ تھی نکاح کی خرابی کسی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہے اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے ہے کل پرسوں پرسوں پڑا تھا اتوار ہاں کل صبح کی مجلس میں تو ایک مضمون پڑا تھا اس میں میں نے شروع میں جو ایک بات کہی تھی کہ تو دوسرا ثانوی درجہ ہے یہ جو حدیث پاک پڑھی گئی تھی انتاب اللہ ان کا تباہ فعلم تکم تباہ فن نہ ہو یا اس سے اس کو غلط فہمی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے بات وہ بات یہاں حضرت گنگوئی کی پڑھ بھی کی تھی اس وضاحت اس میں ہو گئی لیکن میں نے جو یہ کہا کہ سانوی درجہ ہے وہ ٹھیک بات نہیں ہے بات یوں ہے تو تھوڑا سا پھر سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں جس یہ سنا ہو کہ یہ ایک درجہ یہ ہے انتابد اللہ کا انا کا طرح کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو اور پھر آگے ہے فعلم تو تم تراو کا ذرا اگر تم اس کو نہیں دیکھتے اللہ کو تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے یعنی اس طرح میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ثانوی درجہ یہ ہے عبادت کا لیکن حضرت گنگولی کا قول حضرت والا نے ارشا فرمایا ہے یہاں اوپر تو سنا رہا کیفیت احسانی کے انعامات اور طریقۂ تحصیل کا یعنی حصول کا طریقہ کیفیت احسانی کیسے حاصل ہو حضرت والا نے ارشا فرمایا ہے یہ جو تشریح ہے اس کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انتابود اللہ کا کا تمام اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو فعلم تکن تراہ فعل نہ تم اگر اللہ کو نہیں دیکھتے ہو تو اللہ کو تمہیں دیکھتا ہی ہے بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ احسانی کیفیت کے دو درجے ہیں اصل میں یہ دو درجے جو بتائے ہیں احسانی کیفیت کے بتلائے گئے ہیں کہ احسانی کیفیت کے دو درجے نمبر ایک ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور نمبر دو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں مگر قب العالم حضرت مولانا گنگوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسرا درجہ جو ہے وہ اس مراقبے کی علت ہے یعنی وجہ ہے لہذا یہ دو درجے نہیں ہیں ایک ہی درجہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ اگر ہم نہیں دیکھتے تو اللہ تعالیٰ تو ہم کو دیکھ رہا ہے تو گویا ہم بھی دیکھ رہے ہیں یہ تشریح حضرت گنگوئی کی یہ تحقیق ہے اس میں جو حضرت نے بتائی بات سمجھ میں آ گئی یہ ایک ہی درجہ ہے احسانی کیفیت کے دو درجے نہیں ہیں بلکہ ایک ہی درجہ ہے کہ فرمایا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسرا درجہ جو ہے وہ اس مراقبے کی علت ہے لہٰذا یہ دو درجے نہیں ہیں ایک ہی درجہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ اگر ہم نہیں دیکھتے تو اللہ تعالیٰ تو ہم کو دیکھ رہے ہیں تو گویا ہم بھی دیکھ رہے بس یہ وضاحت کرنی تھی کیونکہ میں نے جو یہ کہا تھا کہ دو درجے ہیں تو یہاں وضاحت ہو گئی دو درجے نہیں ہیں وہی بات ہے اللہ تعالیٰ معام بس اللہ تعالیٰ قبول السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیا بچہ آج نہیں گئے وہاں آپ کے Thank you.